هؤلاء لا تفسدوا في الأرض بالكفر والتعويق عن الإيمان قالوا إنما نحن مصلحون وليس ما نحن عليه بفساد قال الله تعالى ردا عليهم ألا بالتنبيه إنهم هم المفسدون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بذلك وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا انؤمن كما آمن السفہاء الجہل ایلا نفعل کفعلہم قال اللہ تعالی ردا علیہم الا انہم ہم السفہاء ولیکن لا یعلمون ذالک وَإِذَا لَقُوا أَسْلُهُ لَقِيُوا خُذِ حذفت الزم للاستسقاء ثم الياء للالتقائها ساكنة مع الواو والذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلو منهم رجعوا إلى شياطينهم رؤسائهم قالوا إنا معكم في الدين إنما نحن مستهزئون بهم بإظهار الإيمان الله يستهزئ بهم يجازيهم باستهزائهم ويمدهم يمهلهم في تغيانهم تجاوزهم الحد بالكفر يعمهون يترددون تحيرا حال أولئك الذين اشتروا الظلالة بالهدى استبدلوها به فما ربحت تجارتهم أي ما ربحوا فيها بل خسروا بمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم وما كانوا مهتدين فيما فعلوا منافقین کا ذکر چل رہا تھا گزشتہ آیات میں کچھ ایمان والوں کا ذکر آیا پھر کفار کا ذکر آیا اب منافقین کا ذکر چل رہا تھا آپ کے سامنے دو آیتیں آ گئی تھی منافقین کی یہ بات یاد رکھیں کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں ایک نفاق پہ عمل ہے ایک ایک نفاق نفاق عملی ہے ایک نفاق اعتقادی ہے نفاق عملی یہ ہے کہ ہو تو مسلمان پکا سچا لیکن عمل منافقین والا کرتا ہو اعمال منافقین کے ہو جیسے کہ وہ حدیث میں آتا ہے آیت المنافقی سلاسن کہ منافقین کی نشانیاں تین ہیں ادا ادا و تمنا عہد غدرا وغیرہ وغیرہ تو عمل کے لحاظ سے نفاق یہ تو اس زمانے میں بھی ہے اور ایک نفاق اعتقادی ہوتا ہے اس کی بھی کئی قسمیں ہیں وہ یہ ہے کہ ظاہراً تو ایمان ہے لیکن باطن ایمان نہیں ہے بالکل باطن بالکل ایمان نہیں اور ایک قسم اس کی یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی حالت اچھی ہو رہی ہے تو مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں اگر مسلمانوں کی حالت ٹھیک نہیں حالات اچھے نہیں ہیں مسلمانوں پر اچھے حالات نہیں آ رہے ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اب ہماری خیر نہیں ہمارے حالات ٹھیک نہیں لہذا کفار کی طرف چلے جاتے ہیں تو یہ درمیان درمیان میں ہوتے ہیں تو یہ منافقین کا ذکر چل رہا ہے دیکھیے وہ علاقی اے لہا اولا جب کہا جاتا ہے ان سے اے لہا اولا یعنی ان سارے منافقین سے لا تفسدو فی فلعرضی کے فساد نہ کرو زمین میں بالکفر فساد کیسے زمین میں فساد کیسے آگے وضاحت کر رہے ہیں بالکفر کفر کے ساتھ کفر اختیار کر کے وہ عن ایمان اور ایمان سے دور ہو کر لوگوں کو ایمان سے دور کر کے قالو انما نحن مسلحون تو یہ کہتے ہیں یہ کہنے لگے منافقین انما نحن مسلمون کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں والے سمان نحن علیہ بھی فساد ہم فساد کا کام نہیں کرتے تو اللہ رب العزت نے ردن علیہم ان کے ان کو رد کرتے ہوئے فرمایا اللہ یہ اللہ جو ہے تمبی کے لیے ہے خبردار رہو انہم ہم المفسدون یہی لوگ ہے انہم ہم المفسدون یہی لوگ ہے دو مرتبہ ہم ضمیر آیا ان بھی آیا تو یقیناً یقیناً یہی لوگ فسادی ہیں ولا قلعہ یا لیکن ان کو شعور نہیں ہے بدالی کا اس کا اور جب ان سے یہ یوں کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ کیسا ایمان لاؤ کما آمان جیسے لوگ ایمان لائے کون سے لوگ ایمان لائے آج اس کی وضاحت کر رہے ہیں اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسے ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ پھر یہ کیا کہتے ہیں جواب میں کہتے ہیں قالو کہنے لگے انؤمنو کیا ہم ایمان لائے کما جیسا کہ ایمان لائے آمن الصفحہ بے وقوف لوگ ایمان لائے تو صفحہ کی وضاحت کر دی الجہل جاہل بے وقوف تو ایمان لے کر آئے کیا ہم ویسا ایمان لے کر آئے اعلان فالو کا پیال ہم ویسا نہیں کریں گے ان جیسا نہیں کریں گے ہم تو قال اللہ تعالی ردن علیہم اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا اللہ کہ خبردار یہی بے وقوف لوگ ہیں یہ منافقین ہی بے وقوف ہے لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں ہے وَإِذَا اور جب ان کی ملاقات ہوتی ہے کہتے ہیں کہ لقو اصل میں تو لقو اصل میں لقیو حذفت ضمہ تو ضمہ اس کو گرا دیا یا کے اوپر ضمہ ہے اس کو گرا دیا ضمہ گرا دیا اب کیا رہ گیا یا ساکن کیوں گرایا ضمہ للاستثقالی کیونکہ ضمہ اس پر مشکل ہے دشوار ہے ثقیل ہے اچھا جب ضمہ گرا دیا تو یا بھی ساکن واؤ بھی ساکن اجتماعی ساکن ہوا تو کہتے تم ملیا اور پھر یا کو بھی گرا دیا کیوں التقا ساکنتن کیونکہ اس کے ساتھ ایک اور ساکن مل گیا مال واو واو کے ساتھ ایک اور ساکن مل گیا تو یا کو بھی گرا دیا تو لقو بن گیا تو وہ ادا لق الدین آمن اور جب ان کی ملاقات ایمان والوں سے ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں یہ لوگ پالو آمن تو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اور پھر وہ ادا خلو عیدا ادا خلو اور جب وہ ان سے الگ ہو جاتے ہیں تنہا ہو جاتے ہیں ان صحابہ سے ایمان والوں سے تو پھر یہ چلے جاتے ہیں شیاطین کی طرف شیاطین کی طرف الا شیاطین شیاطین کی طرف وہ شیاطین کون سے ہیں کون ہیں شیاطین وہ سردار شریر سردار ان کے پاس چلے جاتے ہیں قالو انا معکم فی دینی وہ کہتے ہیں منافقین ہم تمہارے ساتھ ہے ہم تمہارے ساتھ ہے فی دین دین کے اندر ان مستہزئون ہم تو مذاق کر رہے تھے ان مسلمانوں کے ساتھ بھی اظہار ایمان کے اظہار کے ساتھ اللہ بہم اللہ جو ہے ان کے ساتھ معاملہ کرے گا استحزا کا یعنی کیا استحزا ان کے اس استحزا کا بدلہ دے گا سزا دے گا وہ یا اور ان کو ڈھیل دے رہے ہیں اللہ یم ہیلوم ڈھیل دے رہے ہیں مہلت دے رہے ہیں پی تو کی سرکشی کے اندر تجاوز الحد بالکفری کفر کے اندر حد سے تجاوز کے اندر جو یہ سرکشی کر رہے ہیں اللہ اس کو مہلت دے رہے ہیں یا مہون وہ حیران اور سرگردہ یہ ترد متردد ہو کر متردد ہو کر حیران اور سرگرداں پھر رہے ہیں یہ تحیرن حال تحیرن ترکیب کر رہے ہیں کہ یہ حال ہے اولائک الذین اشتروا الظلالة بالہدہ استبدلوها بہی یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں خرید رہے ہیں گمراہی کو ہدایت کے ذریعے یعنی اس بھی دلوہ بھی ہدایت کے ذریعے تبدیل کر رہے ہیں ہمارا بےحد تجارت ہم ان کی یہ تجارت ان کو فائدہ نہیں دے گی ایمار مارا ہو یعنی یہ منافقین کامیاب نہیں ہوں گے فی ہا اس کے اندر بل خسرو بلکہ یہ خسارہ اٹھائیں گے وہ خسارہ کیسے ہوگا المعبدت علیہم کہ یہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے اور ماکان و اور اور اس تجارت کے اندر سیدھے راستے پر نہیں ہوں گے فیما پالو جو انہوں نے یہ کام کیا کہ گمراہی کے ہدایت کے ذریعے گمراہی خرید لی اس میں یہ کامیاب نہیں ہوں گے اصل میں ایک دفعہ یہ جو آیات ہے جس کے اندر خرید و فروخت کا ذکر چل رہا ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن ابئی رضی یہ عبداللہ ابن ابئی منافق تھا تو یہ صحابہ عبداللہ ابن ابئی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ تم اور تمہارے جو ساتھی ہے وہ ہمارے ساتھ مخلص رہیں جیسے ہم ایمان لے کر آئے ہیں تم بھی اسی طرح ایمان لے کر آؤ مخلص رہو آگے سے وہ خوش آمدید کرنے لگا عبداللہ ابن اوبئی پھر حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اس نفاق کو چھوڑ دو اس نے کہا عبداللہ ابن اوبئی نے کہ یہ بات اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ میں تمہاری طرح ایمان والا ہوں اور پھر جب یہ دوسرے منافقین کے پاس چلے جاتے عبداللہ ابن اوبئی تو پھر ان سے کہتے کہ ہم تو ان سے دل لگی کر رہے تھے مزاق کر رہے تھے تو اس وقت یہ آیات نازل ہو گئی کہ اللہ اور یہ لوگ جو ہے وہ تجارت کیا کرتے تھے کاروباری وغیرہ کیا کرتے تھے اس لیے اللہ نے تشبیح دی تجارت کے ساتھ الائک اللہ لا دل بالہدا چلیے باقی انشاءاللہ کل کوئی بات سمجھ نہ آئی ہے تو پوچھ لیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ